وہ امت گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا